ایک شخصیات سب عقیدہ عقیدہ اور ایک عقیدے میں کوئی باطل نہیں خالص سے کامل ہے ہے ہے اور عقیدت عقیدت دیکھو کوئی باطل شخصیت کوئی لا مذہب لا دین شخصیت کوئی منافق نہ ساڈا مرشد ہے نہ ساڈا امام ہے نہ ساڈا حاکم ہے نہ ساڈا پیشوا ہے الحمدللہ ساری عقیدت دا باب بھی خالص ہے اور سارے عقائد دا باب بھی خالص ہے ساری عقیدت دے باب جزید دا حصہ نہیں دیر پاس جانیں گے حسین کی ذات کا عقیدت جاؤ وہ یزید پلیت نہیں عقیدت ہی خالص ہے عقیدہ بھی خالص ہے جب دو چیزاں خالص نے الحمدللہ پھر بندے دی قول فیل عمل یہ آپ خالص ہو جائے یہ آپ خالص ہو جائے عقیدہ بھی خالص ہے اور عقیدت بھی خالص ہے اور خلوص کی قدر کر خلوص دی بے قدری کی تھی اے پھر ایک دفعہ موقع ملتا ہے پھر وار وار نہیں ملتا کوچ گئے تو گئے پھر موقع نہیں ملتے یہ اللہ حسین دے کولوں توفیق مانگ تائید مانگ اللہ رب العالمین اس آستان آئیں بر حق نال تیرا تعلق اور نسبت قائم اور دائم ہے قائم اور دائم رکھے اصل تعلق اور نسبت اولیاء نال میں نے بندہ کہنے لگا کہ ہوں روز کتب کتھو بلن جو میں کہ جلیا جڑا ایک دور سترا ایمان کا بچا گیا ہے نا وہ اپنے دور کا روس بھی ہے کتب بھی ہے اگر جی فقیر نہیں میں کہ مٹی چنگی ہوے کمہار چنگا ملے چاک چنگا مل بنے گڑا کہ مرے سارے ملک بھی نہیں مٹی چنگی نہیں رہی مرشد سویر کا چاک دے چڑھیں چاق لو لو لو لو چاک دے چاق چڑے ادا تلے ہوں ادی اتنے ہوں پھر چاہتے کمار کا کیا قصور ہے کمار کا کوئی قصور نہیں وہ بچارا چاپ کلا کلا پنجی تھری سال ہو گئے چاپ کلا ہونی کڑی منڈا شکول جائے تو مرے لگتا مٹی ریت نہیں ہے مٹی ہوں کمہار کا کسور نہیں نہ مراد مٹی ریت دی ہوں کیا کروں یہ مٹی چنگی ہوگی الحمد للہ اللہ جی کرم حضرت صاحب کی ایک شوبہ تو کیمیا بنا دے مٹی چنگی ہو گئی مٹی نام رات ریت بھی ہوئے کیا کرے گا کمہار سویر تلا کے شام تک چار دے چڑھائی چڑھے کچھ نہیں پی بڑھتی ادی تلے ادی پوچھو کیا حضرت صاحب دے آسانے دے گیا روٹی منگن گیا ملی نہیں مرے روٹی دے کتا تو سلا کسی کھڑے بندے دے تو فقیر دے تو سلا نے کرے گا اللہ کی گل میں تیرے میرے بوے جو کتا بنیا ہوئے نا تے کتے نو یقین ہوتا جنہیں بوے تے بنیا انہیں روٹی بھی دینی ہائے ہائے ہائے ہائے واہ تے مرشد کامل ہوئے تے پیر دے آستانے جا کے حضور والی روٹی دا مسئلہ حل نہیں ہویا او جھلیا حالی تو مرید کا بڑا دے قابل نہیں ہویا جا دس دن کتے نہ رہنے تے پتہ لگے مرشد کیویں بنا تو سنی مسلمان کتا بنیا ہوئے بندے دے درد کتے نو یقین جنہیں بنیا انہیں روٹی دینی ہے پر گل بنیا ہوئے چھٹیا نہ ہو چھٹیا ہوئے مر جمہوری ہوتا ہے جانے آسان رائی بیٹھے الحمد للہ سویرے بھی رج کے ملتی ہے شام کو بھی رج کے ملتی ہے کہ امریکہ کی معیشت بڑی مضبوط ہے چائنا کی معیشت بڑی مضبوط ہے روس کی معیشت بڑی مضبوط ہے برطانیہ کی معیشت بڑی مضبوط ہے یورپی یونین کی معیشت بڑی مضبوط ہے وہ بکھی جب اترو روٹی لے لے تو اور کتاب ہے سے مریض ہے سنی مسلمان روٹی کا تو مسئلہ ہی نہیں ساڈے خدا نے الحمدللہ رب العالمین ساری کتاب کی ابتدا کی دس دیتا ہے وہ تو ایک رو روٹی دے روڈا پھرنا ہے الحمد للہ رب العالمین میں عرشے کا رب ہاں فرشے کا رب ہاں مشارک کا رب ہاں مبارک کا رب ہاں فرشتے بھی میری روٹی شامل جن بھی میں پالا رائے کا رام محل اور پالا تاسم چشتی صاحب کیا بات ہے بے شک نے الحمد کو کام شروع کیا انہیں روٹی کی گالیوں روٹی کی گالی نہیں کرمد جنڈت بڑھائے بڑھائے بچائے دینا پیا جلیا اللہ قسم شکول دیا پہلی تو لے کے سولہویں تک کتاب پڑھ روٹی کا مسئلہ دستے ہیں پر حل نہیں کرتے قوم بلا روٹی دے لے کے ایک شرط ہے تین روٹیاں لائے ہو دو سان ایک پوائن ایک بندہ میں نے کہنے لگا میں تین روٹی کا ول دسا میں کہ آ کے دربار جاؤ تو روٹی لے آپ بھی لائیا میری بھی لائیا میں

باس پتنگ مکی ہے کوئی آستانہ دسو دیکھے مکی ہو آستانے آسان روٹی فکیر نے دس دیتے اور سارے آستانے سے وہ روٹی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جب سکول کالے کی تعلیم پڑھو گے آئی بات آئی کام دی کام بی کام سبھی نہ کام آئی کام حالانکہ کوئی کام نہیں ہوتا آئی کام بی کام بی کام سی کام سبھی ناکام مدعا تو گیا سانو علم پڑے وہ علم کا کی نام ہے ٹیکنالوجی سٹوا لو جی گڑوا لو جی تنوا لو جی لڑوا لو جی سارا کٹھا کر دیا امریکہ پتا لو جی دے باڑے منجا نو کھول گئے چور تے باقی پیچھو بج گئے شان شان اندر کا جو اٹھا تو شان آدر سے پچھو ڈنگے ہاتھ مارے نہ مرا لات جو مرے دے پتا ڈنگا کوئی ہوں تو آپ کو پتا جب اٹھے ہاتھ لگو تو کچھ نکلتا تو ہے بالٹی بڑی گئی

رنگ فرق ہوئے گا پیندے نے کچھ صاحب حالات خراب ہیں گاڑے گڑ مریا سام دیا نہ دیا نہ چلے نہ منہ ہوا سینکی بھی دس دینا ہے کے الحمد للہ ساری کتاب قرآن مجید نے الحمد للہ رب العالمین جب تو ساڈا ایڈا کوئی بچہ پڑھتا ہے نا استاد کو پڑھ بیٹا الحمد للہ رب العالمین وہ سورے معاشی مسائل ہی وہ حل ہو جائے اللہ کی قسم دینی مدرسے کا ایڈا جی بچہ پڑھ لو او رزق روزی دے جڑا یقین ہوئے گا ساری تعینات ڈاکٹر ماسٹر پروفیسر سکالر سائنسدان یورپ کا یورپ بیٹھم کٹے کر لو ان کافر بے یقینی ایک پاس ساڈے پال کی خدا یقین ایک پاس بالا کی گل رہی قرآن مجید پڑھو فرما کاف دے ایک کتا رہا ہے نال تر گیا نہ انہیں ٹبر ویکیا نہ روٹی ویکھی ہے نہ ٹبر ویچے تم میں برادری ویکھ دیا ہاں نا کتا وے انہیں کوئی ٹبر برادری جانا پیا نہ روٹی وی نہ ٹبر کوئی جلیا جی کتا فکیر رہ جائے تو روٹی کا خیال سنوں نہیں آتا

معیشت فکر دے ویلے لے کے کسی پوچھو حالات خراب ایک پارٹی ہے مسائل حل کر دیں گے دوجی وہ حل کر دیں گے تیجی وہ حل کر پیڑی نے پہڑی تیار تی جی نے جھاکا ہی کٹ چھوڑیا ہوں پھٹیاں سلوار مولیاں کو لے حضور شی جو میں کہ پاڑی پہ ہو موت میں جنا پہاڑی انہوں نہیں سواؤ الحمد للہ فکیر آدھے آستانے دیا وہ پہاڑ دے نہیں ان کی دے دے تو حکیم صاحب گل کرنا لگا کہ جی میرے پیر دا صاحب دا جرمنی گیا نیو نیونیورسٹی پڑھا تھوڑے پیر مرید دادا پیر امریکہ میں کہ سر کی لین لیا بہت کچھ لین لینا میں کہ کہ آخر علم میں پیرا ساٹو بھی پیریں سات لگے سو آ کے سنا کی میں کہ سن پوری دنیا دے سائنسدان کے کٹھے کر

وہ میں کہ چلیا جڑا کتے دا ذکر قرآن ہے تے ساری دنیا دے سائنسدان جو دا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی نال کی کرن گے کتا ہے ٹبر چھوڑے روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں اس کا روٹی کپڑا مکان تو مسئلہ ہی نہیں ہوا اللہ کے بندے ہو تسا کتے تیرا مسئلہ کوئی نہیں ایسا پاکستانی کون دا سب تو بڑا مسئلہ ہی ہوئے

کام والی سرکار اللہ کا فضور گجرات چوب کٹھی کری کاوا نو دے کاوا ہی آ کے بہ جانا انہوں نے پتا ہے سیاسی نہیں ہے انہیں فسا کے لکاونا نہیں سیاسی پر بندے کے گھر بھی کام ہوئے تو ایک بار نہیں کرتا انہوں پتا ہے موت پہ ایک لکما لاکھ بھی آپ دائیں رکھنا تو پاؤنا مینو دے اللہ کی قسم اللہ کا فکیر ہوگی کان بھی اتبار کرتے ہیں کتے بھی اتبار کرتے ہیں سپ بھی اتبار کرتے چھوئے بھی اتبار کرتے جنگلی جانور سارے منگتے ہیں لیکن انسانی جانور نہیں منتے اللہ کی مدر پڑھو کسی مرد کامل دے دے آؤ اللہ کی قسم یہ یقین پانے نے سب تو پہلے حل مسئلہ روٹی کا ہی کر نے روٹی کی گل ہی نہیں کریں گے پہلا خیال ہی کٹ دیں دل بچ روٹی دا پہلا ہی خیال ہے نا یہ کٹ دیں روٹی ملتی جانی اللہ کی قسم میں تاریخ چیلنج کر دینا تاریخ اسلام دے کے مسلمانوں کی حکومت رہی نے چاہے زوال کی حالت سن یا چاہے روس کی حالت سن چاہے نظام خلافت آ چاہے نظام سلطنت آ ہر حالات کے مسلمانوں کے کوئی وزیر خوراک کوئی نہ وزیر خوراک کوئی نہ وزیر خوراک نہ وزیر بخ نہ وزیر خوراک وزیر وزیر صحت کا پوچھو تو وہ سات بیماریوں میں خود مبتلا ہے امریکہ سے علاج کر رہا ہے ساڈا کا علاج کرے جہاں وزیر خوراک سب کے جہاں دکھا خودی خان جانے کی دے گا یہاں الٹا شو ہے الٹا سب تو پہلے یہ زخمی پہلا مسئلہ اچھا یورپ آپ جاؤ گے پہلا مسئلہ روٹی کا مسئلہ روٹی کا مسئلہ حال نہیں پہلا مسئلہ ہی روٹی اسلام میں جاؤ گے اتنے روٹی کا مسئلہ نہیں اتنے یہ مسئلہ نہیں کہ روٹی کیسے ملے گی یہ مسئلہ خدا کیسے ملے گا تو خدا گا روٹی کیسے ملے گی سوال ہی نہیں خدا کیسے ملے گا فقیر کو لاؤ گے دسے گا خدا ایسے ملتا ہے جی میں میں آخا میں پیتی جا جی میں میں منوا ماؤں میں منی جا پیتی جا کے منی جا خدا دور جا کے اتنے نہیں رہے گا ملنا پڑے گا نہ ہن وکرا وہ ہبر وری وہ تیرے نال تیرے مرشد آ کے دل دی پرتے ہٹے جانا رب بھی ملتے رہتا شان ہی ودتی ہوئے تو سنی مسلمانوں سارے فقیر ولی مرن تو بعد بھی انہوں نے اللہ کی پہ میں لاہور وڈے وڈے تو ہوٹل بند ہو جانے وڈے تو وڈے مہمان خانے لیکن دتا چلتا رہتا کا رات نو بھی چلے دن دل بھی چلے ہر ویلے چلتا پہ تو بندہ پوچھے یاد آتا بھی کدی رج کے جی رج کے کھانے تو کتنے داتا دا مسئلہ روٹی نہیں روس کا مسئلہ روٹی نہیں اجمیری کا مسئلہ روٹی نہیں فرید کا مسئلہ روٹی نہیں ہم بے یا الہ پڑھ جد نے سارے مسائ حل ہو جانے تھلے روٹی لبنی لبنا رب نو رب نو لبنا نو مل پے رب آپ ہی مل پے گا الحمدللہ اسائل سنت وال جماعت دے جتنی آس تانے آس ساری آسان اتنے لگی ہیں الحمدللہ ساڑے آس تانے آس تانے نے جاننے ہیں اتنے لنگر سانوں جی واد مل جاتا ہے پھر ایک بندہ کہنے مولوی صاحب لکھ سوا لکھ تنخواہ ہوں گی لیکن ساری پوری نہیں پہنچی تو مول میں ڈاٹا ہزار تنخواہ آؤں مرو خوش ہو کے مہینہ لگا گے کرتے کیو میں کہ جلدی تو نال فیشن پورا کر دو دس ہزار سنت پوری کرے بات ہوگی رسول اللہ دی اللہ دی قسم ہے سوا روپئے کا مہینہ لگ سکتا ہے تو ان سوا لاکھ لال نہیں لگتا یہ لالت کہہ لیے آلہ میں کوفر دیے دعا ہے اللہ سے سارا روٹی کا مسئلہ حل کرے رہے یہ مسئلہ حل ہوئے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ سیاں سارے بدیا نو پٹھا کر دے سارے پٹھیا نو سیدھا کر دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین